سرفراز کا سارا اندرونی زہر ایک ہی حلے میں خارج ہو چکا تھا اسے رات بھر نیند نہ آئی مگر ایک عجیب تمانیت کی کیفیت اس پہ تاری رہی اس کے خیال میں یہ ڈسپلنری ایکشن اور انتہائی صورت میں کورٹ مارشل کا کیس ہو سکتا تھا مگر خلاف توقع اگلی صبح اسے F I T field interrogation team کے سپرد کر دیا گیا ایف آئی ٹی کا کمانڈر میجر نواز کوکر تھا اکیڈمی سے نکلنے کے بعد پہلی بار سرفراز کا نواز کھوکر سے سامنا ہوا تھا نواز کھوکر کی ظاہری شکل و صورت میں ان آٹھ برسوں کے اندر بہت کم فرق آیا تھا وہی گول مٹول بڑی بڑی آنکھوں والا بچوں کا سا چہرہ وہی باری کولے اور ہلکی سی مٹکتی ہوئی چال صرف اس کی جلد میں کھردرا پن اور پلاہٹ آ گئی تھی اور تھوڑی پہ چند بالوں کا اضافہ ہوا تھا اس کی مسکراہٹ میں اعتماد آ گیا تھا ہیلو سر وہ سر پہ زور دے کر بولا سرفراز ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک کرسی پہ بیٹھا تھا کمرے میں ایک دوسری کرسی اور ایک میز تھی کمرے کا فرش اور دیواریں ننگی تھیں ہیلو نواز سرفراز نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا بھائی یہاں کیسے آپ پہنچے نواز نے کہا سرفراز نے محسوس کیا نواز کھو کر اب اسے برابری کی سطح پر مخاطب کر رہا تھا بس دیکھ لو سرفراز نے کہا تم سے ان حالات میں ملاقات کی توقع نہ تھی سیم ہیئر نواز نے کہا اینڈ دس وہ سرفراز کے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا but duty is duty and this وہ سرفراز کے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا is where it starts Sarfaraz اطمینان سے نظر جمائے اسے دیکھتا رہا دیکھو بھائی سرفراز نواز نے دونوں ہاتھ میز پہ رکھتے ہوئے کہا دیکھو بھائی سرفراز نواز نے دونوں ہاتھ میز پہ رکھتے ہوئے کہا ہم اولڈ کلیگس ہیں مگر اس وقت ہم اپوزٹ سائڈس پر ہیں اس لیے میں صاف صاف بات کروں گا دو طریقے ہیں یا تو تم سچ سچ ساری بات بتا دو یا پھر ہم اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے یہ سب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے سرفراز اس کے انداز سے ذرا چونکا اس نے پوچھنا چاہا کیا ڈیوٹی دو گے مگر رک گیا اس کے دل میں غصہ تھا مگر اس کے اندر جو ایک گہرے اطمینان کا بنیادی پتھر تھا اس میں کوئی ہل جل نہ ہوئی تھی آخر اس نے پوچھا سچ سچ سے تمہارا کیا مطلب ہے میں کرنل اسلام کی کسی بات سے اپسیٹ ہو گیا تھا یہی ساری بات ہے کس بات سے اپسیٹ ہو گئے تھے میرے تین سولجر ناجائز مارے گئے تھے اور کرنل نے اس پہ افسوس کرنے کی بجائے کہا کہ یہ سرفراز زور دے کر بولا اسٹریٹجک کیلکولیشن کا معاملہ تھا میری جگہ پر اگر تم بھی ہوتے سرفراز رک گیا نواز کی آنکھوں کا تاثر دیکھ کر اسے خیال آیا کہ نواز کی مسکراہٹ میں اس نے جو اعتماد کا تصور کیا تھا وہ دراصل مکاری کی نشانی تھی جو اب آہستہ آہستہ عیاں ہوتی جا رہی تھی وہ بات بدل کر بولا بس میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا اس وقت مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں آئی ایم سوری تمہارا اوفینس سوری کرنے سے ذرا سا بڑا ہے نواز تنزیہ مسکراہٹ سے بولا بہرحال میرا یہ مطلب نہیں تھا میں کوئی اور بات کر رہا ہوں کیا بات کر رہے ہو نماز کھو کر کوہنیاں میز پہ رکھے سر جھکا کر ماتھے پر آہستہ آہستہ ہاتھ پیرنے لگا جیسے کسی سوچ میں ہو پھر اسی انداز میں سر اٹھائے بغیر بولا تمہاری سٹوری انڈیا سے شروع ہوتی ہے انڈیا سے سرفراز نے حیرت سے پوچھا پی او ڈبلیو کیمپ میں گارڈ ستوند سنگھ سے تمہاری گہری چھنتی تھی کیا مطلب ہم پی او ڈبلیو تھے وہ گارڈ تھا گہری کیسے چھن سکتی تھی وہ خاص طور پر تمہاری ریکوائرمنٹ پر اخبارات لا کر مہیا کرتا تھا سرفراز بے ساختہ ہنس پڑا یہ تم کیا بات کر رہے ہو میں نے کبھی اسے یا کسی اور گارڈ کو کسی چیز کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں دی اخبارات سب کے لیے آتے تھے ظاہر ہے کہ چن کے وہی اخبارات بھیجے جاتے تھے جن میں پاکستان کے خلاف پروپوگینڈا ہوتا تھا حوالدار ستوین سنگھ نے تمہارا پیغام کیمپ کے میجر ستپال ٹھاکر کو پہنچایا تھا اور میجر ستپال نے تمہاری ملاقات ریڈ کراس کے ایک افسر سے کرائی تھی یہ بالکل غلط ہے میں نے کسی ریڈ کراس کے آدمی سے علیحدگی میں ملاقات نہیں کی ریڈ کراس کی ٹیم نے خود ہمارے کوارٹرز کا دورہ کیا تھا ہمارا ایک گروپ مطالبات کے سلسلے میں ان سے ملا تھا جس کے نتیجے کے طور پر ہمارے کوارٹروں میں پنکھے لگے تھے اس گروپ میں کیپٹن فاروق یس یس نماز کھو کر ہاتھ اٹھا کر بولا وی نو ہو واز ان دی گروپ وہ تندرو اسکیپ کی جو مخبری ہوئی تھی وہ ستوین سنگھ کے ذریعے ہوئی تھی ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں تمہارے پاس اس کا کیا سورس ہے ہماری معلومات کے کئی مختلف سورسز ہیں نواز بولا ستوین سنگھ سے صرف تمہارے رابطے کا ثبوت ملتا ہے کیا ثبوت ہے یہ بات کی بات ہے پہلے پری کا فیصلہ ہو جائے تو تمہارے خیال میں کیا میں نے خود ہی مخبری کر کے سزا کاٹنے کا بندوبست کیا تھا ہم لوگوں نے سزا کاٹی تھی تمہیں کیا خبر ہے تم تو یہاں آرام سے بیٹھ کر اپنی سرفراز زور دے کر بولا انٹیلیجنس چلاتے رہے اور اب تمہارا خیال ہے کہ میں نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی وسیع تر مقاصد کی خاطر تاریخ میں ایسے واقعات لوگوں کے ہاتھوں ہو چکے تھے تاریخ تمہیں تاریخ کا کیا پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں جو مرضی ہو کرتے رہو ان کا پہلا سیشن اس مقام پہ ختم ہوا سرفراز اپنے آپ پہ قابو رکھنے میں کامیاب رہا تھا چوبیس گھنٹے تک کسی نے اس کے ساتھ رابطہ نہ کیا گارڈ کے اندر اسے باقاعدہ آفیسرز میس سے کھانا دیا جاتا رہا اگلے روز دوپہر کے وقت نماز کھو کر پھر آ موجود ہوا آتے ہی اس نے پہلے روز کی طرح سوالات کی بوچھاڑ کر دی ایک نیا حربہ اس نے یہ اپنایا کہ ایک ہی سانس میں تین تین مختلف سوال تابڑ توڑ کرنے لگا وہ سرفراز کو درہم برہم کرنا چاہتا ہو گو ابھی وہ براہ راست الزام تراشی سے اجتناب برت رہا تھا سرفراز ابھی تک اطمینان کی حالت میں تھا گو وہ دل میں نواز کی مہارت کا معترف ہوئے بغیر نہ رہ سکا اس نے جوابی حکمت عملی یوں اختیار کی کہ اپنے جواب مختصر سے مختصر کرتا چلا گیا اسے علم تھا کہ نواز جنگی اصطلاح میں تو نچانے کا کام کر رہا تھا تاکہ دشمن اور اس کی زمین کو بھرپور حملے کے لیے سازگار بنایا جا سکے اس کا تدارک سرفراز کے علم میں یہی تھا کہ نیم خاموشی میں پناہ لی جائے تاکہ اپنا نقصان بھی محدود ہو اور وقتاً فوقتاً ایک آدھ فائر کر دینے سے اپنی موجودگی اور جنگ جاری رکھنے کے عزم کا پتہ بھی پہنچایا جاتا رہے دوسرا روز بھی اسی طرح گزر گیا نواز اپنے حربے کارگر نہ ہوتے دیکھ کر اب اپنی روش سے کچھ اکھڑنا شروع ہو گیا تھا چنانچہ تیسرے روز نہایت نرمی سے بات کرنی شروع کرنے کے کچھ دیر بعد اس نے اچانک پینترا بدلا ہماری رپورٹ کے مطابق تم انڈیا سے برین واش ہو کر آئے ہو اور تمہارا مشن پاک آرمی کے مورال کو گرانا ہے سرفراز اس منہ در منہ حملے کے لیے تیار نہ تھا وہ کچھ دیر تک آنکھیں پھاڑے نواز کو دیکھتا رہا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نواز کھوکر تھا جس کے ساتھ چھ سات برس پہلے پی ایم اے میں اس کی واقفیت ہوئی تھی اور جس کی ایک موقع پر اس نے مدد بھی کی تھی گو اس واقعے کی تفصیل وہ بھول چکا تھا ضبط کی کوشش کے باوجود اب غصہ سرفراز کے سر کو چڑھنے لگا تھا یہ مجھ سے کہہ رہے ہو جس نے جنگ لڑی ہے اور قید کاٹی ہے اس نے کہا قید کاٹنے والے ہی ایسے کام کرتے ہیں جو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہوں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس قسم کا رسک لیں انڈیا میں میں قید تنہائی میں نہیں تھا سرفراز نے کہا میرے ساتھی وہاں پر میرے کنڈکٹ کی گواہی دے سکتے ہیں جو عرصہ تم نے ہسپتال میں گزارا اس دوران تمہاری رپورٹ ڈاؤٹفل ہے ابھی تو تم بڑے یقین سے کہہ رہے تھے کہ میں برین واش ہو کر آیا ہوں اب تم ڈاؤٹ فل پر آ گئے ہو اور ہسپتال میں ستوین سنگھ کہا تھا نواز اپنی بات سے صرف ایک لہجے کو تھڑکا اور فوراً سنبھل گیا ڈی بریفنگ وہ مختصراً بولا debriefing what debriefing کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو ڈی بریفنگ سے کلیئر ہوئے مجھے آٹھ ماہ ہو چکے ہیں تمہاری ڈی بریفنگ رپورٹ میں سب کچھ موجود ہے انٹیلیجنس کون سی انٹیلیجنس تمہاری سو کالڈ انٹیلیجنس جس نے سب کا بیڑا گرہ کیا ادھر وہاں کا بھٹا بٹھا ہے ادھر اپنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی you and your bloody intelligence یہ تو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ کیا ہوا یہی پتہ چلانا ہمارا کام ہے تو اسی جھوٹ کو سچ کر کے دکھانے کا کام تمہیں سونپا گیا ہے میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا سرفراز تیزی سے بولا میں جنرل ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے جیسے جانوروں سے میرا چھٹکارا کرایا جائے یہ میرا رائٹ ہے ڈپارٹمنٹل انکوائری کے بعد اگر میں قصوروار ثابت ہو جاؤں تو میرا کورٹ مارشل کیا جائے مجھے ایف آئی ٹی کے حوالے کیوں کیا گیا ہے پہلے تو اس کا فیصلہ میں کروں گا نواز کھو کر مسکرا کر بولا یوں تیسرا دن بھی ختم ہوا چوتھے روز معاملہ آخر حد کو پہنچ گیا سب سے پہلے لنچ میں تاخیر ہوئی سرفراز نے پچھلے سرفراز نے پچھلے دو وقت سے کچھ نہ کھایا تھا رات کو بھی دو نوالے لے کر چھوڑ دیا تھا اور صبح کو آدھی پیالی چائے پی کر باقی ناشتہ واپس بھیج دیا تھا اب اس کے میدے میں خوراک کی مانگ پیدا ہو چکی تھی ایک بجے اسے بھوک کی طلب پیدا ہوئی دو بجے اس کی انتڑیاں مڑوڑ کھانے لگیں ایک آدھ بار اس نے سوچا کہ گارڈ سے معلوم کرے مگر عزت نفس اس کے آڑے آ گئی تین بجے وقت گزر گیا بھوک معدوم ہو گئی وہ دو کیسوں والی چارپائی پہ جس پہ وہ سوتا تھا جا کر لیٹ گیا وہ ہلکی گنودگی کے عالم میں تھا کہ نواز کھو کر آ پہنچا سرفراز نے آنکھیں کھول لیں مگر لیٹا رہا لنچ کر لیا نواز نے پوچھا اس کے چہرے پہ دو متضاد عنصر آپس میں جنگ کرتے ہوئے معلوم ہوتے تھے بچوں کی سی معصومیت اور مکاری بھری مسکراہٹ سرفراز نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں پھیر لیں کوئی جواب نہ پا کر نواز کرسی پہ جم کر بیٹھ گیا بھائی بات یہ ہے نماز نے بات شروع کی کہ اب تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ محض اضافی تھیں در حقیقت ہم پچھلے کئی مہینے سے تمہیں واچ کر رہے تھے سرفراز چپکا لیٹا رہا نماز نے ایک منٹ انتظار کیا پھر بولا جو تم بار بار چھٹیاں لے کر گھر کا رستہ لیتے رہے ہو یہ کیا قصہ ہے سرفراز یکا یک اٹھ کر چار پائی پہ بیٹھ گیا اس کے دل سے کئی خیال ایک ساتھ گزرے کیا مطلب ہے وہ بولا تم گھر نہیں جاتے یا تمہارا کوئی گھر ہی نہیں ہے لیکن میرے گھر میں ملک کا کوئی غدار نہیں ہے کیا بکواس کر رہے ہو صاف صاف باتیں کرو میرے خیال میں تمہیں سب علم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تم خود ہی بتا دو میرے پاس تمہارے بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے سرفراز چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا جاؤ کسی اور سے بات کرو میں جنرل ایڈوکیٹ کو خط بھیجنے کا حق ڈیمانڈ کرتا ہوں تمہارے بھائی کے قبضے میں آرمی کا ایک ٹائپ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ آیا ہے جو اس نے پبلک میں نشر کیا ہے سرفراز اچمبے کی حالت میں نواز کو دیکھتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ دستاویز کیا آرمی کی تھی جو اعجاز کے پاس تھی کیا اسی وجہ سے اعجاز اسے دکھانے سے انکار کرتا رہا تھا سرفراز کو پہلی مرتبہ شدید عدم تحفظ کا احساس ہوا مجھے کسی ڈاکیومنٹ کا علم نہیں اس نے کہا صرف یہ پتا ہے کہ میرے بھائی کو کچھ لوگ پکڑ کر لے گئے تھے اور انٹیروگیٹ کرنے کے بہانے اس پہ تشدد کرتے رہے مگر کوئی ثبوت نہ ملنے پر چند روز کے بعد ناکام ہو گئے تھے میرا بھائی گھر واپس آ گیا ہے اس کو یہ ڈاکیومنٹ کس نے مہیا کیا ہے نواز نے کہا جیسے کہ اس نے سرفراز کی بات سنی ہی نہ ہو مجھے کسی ڈاکیومنٹ کا کوئی علم نہیں سرفراز نے دہرا کر کہا یہ ڈاکیومنٹ اسے صرف تمہارے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے میری آواز تمہیں سنائی نہیں دے رہی سرفراز غصے سے بولا میں نہیں جانتا تم کیا واہی تباہی بک رہے ہو تم نے کس ذریعے سے یہ اہم دستاویز چرا کر اپنے بھائی کے حوالے کی اب سرفراز اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا نواز کا مقصد بھی یہی تھا سرفراز دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر جھکا اور چیخ کر بولا میں نے کوئی دستاویز نہیں چرائی میں نے اس ملک کے دفاع کے لیے زخم کھائے ہیں یہ دیکھ اس نے قمیض کے بٹن کھول کر کندھا ننگا کیا جہاں شانے سے لے کر کوہنی تک ایک لمبا بدنما داغ تھا تم نے کیا کیا ہے ایسی غداری صرف تم جیسے تم جیسے سرفراز بولتے بولتے رکا جیسے مناسب لفظ کی تلاش میں ہو صرف تم جیسے بدکماش لوگ ہی کر سکتے ہیں نواز کوکر کا رنگ اچانک سرخ اور پھر زرد پڑ گیا اس نے کرسی سے اٹھ کر ایک تماچا سرفراز کے منہ پہ دے مارا ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سرفراز نے نواز کے فربا گال پر ایک زوردار جوابی چپت چڑھ دیا نواز لڑکڑا گیا پھر سنبھل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد فوراً ہی سرفراز کو صورتحال کی خرابی کا احساس ہوا اسے محسوس ہوا کہ نواز اس کے ضبط کو توڑ کر آخر اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب معاملات سرفراز کے ہاتھ سے نکل گئے تھے اسے یہ بھی احساس ہوا کہ نواز اب ٹلنے والا نہیں اور جوابی حملے کے لیے سرفراز کو تیار رہنا چاہیے اسے علم تھا کہ عملی طور پر وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا اس کے پاس دفاع کا ایک ہی حربہ تھا کہ اپنے ضبط کو ہاتھ میں رکھے نواز نے زیادہ دیر نہ لگائی جب وہ کمرے میں لوٹا تو اس کے ساتھ اس کے عملے کے چار آدمی تھے جن کے ہاتھوں میں رسے تھے نواز کے اشارے پر انہوں نے آگے بڑھ کر سختی سے سرفراز کو پکڑا اور ایک ہی داؤ میں اسے پیٹ کے بل زمین پہ لٹا دیا پھر انہوں نے انتہائی تیزی کے ساتھ پہلے اس کے ٹخنے سمیٹ کر دونوں پیر رسے سے کس کر باندھ دیے پھر ہاتھوں کو الگ الگ باندھنا شروع کیا کلائیوں کے گرد بل دے کر رسوں کے دوسرے سروں کو چارپائی کے دو پایوں کے ساتھ گانٹ دے دی گئی اس کے بعد دو آدمی چارپائی پہ بیٹھ گئے تاکہ وہ کھسکنے نہ پائے اب سرفراز سیدھی ٹانگوں اور پھیلے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بندہ بندایا ہوندے منہ زمین پہ پڑا تھا اور اس کے کپڑے کھینچ کر ساری پیٹھ کو ننگا کر دیا گیا تھا اس ساری کاروائی کے دوران سرفراز کی جانب سے کوئی مزاحمت نہ ہوئی تھی ارادے کی انتہائی قوت کے زور پہ وہ اپنے آپ کو اس کیفیت تک لے آیا تھا کہ جیسے یہ کارگزاری اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ پیش آ رہی ہو وہ ایک گال سیمنٹ کے فرش پہ رکھے دیوار کو دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھہری ہوئی فضا تھی جیسے کہ وہ ایک عرصے سے اس سزا اور لمحے کا منتظر ہو اور وہ وقت اب آخر آ پہنچا ہو پھر ایک انوکھا واقعہ ہوا سامنے والی دیوار اس کی آنکھوں کے عین قریب آ کھڑی ہوئی اور اس پہ مختلف نقش و نگار ابھرنے لگے سرفراز کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی ایک مدت سے اسے یہ علم تھا کہ اس کی نظر کی یہ قوت جو بچپن سے اس کے اختیار میں تھی کھو چکی تھی کسی مقام پہ پہنچ کر یہ قوت زائل ہونا شروع ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی آج اتنے عرصے کے بعد سرفراز نے اپنے اندر اسے واپس لوٹتے ہوئے محسوس کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس دیوار پہ لمبے چوڑے سرخ نشان نمایاں ہونے لگے جیسے کہ ضربیں اس کی جلد پہ نہیں بلکہ دیوار پہ پڑ رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ درد کی جو لہریں اٹھ رہی تھیں وہ باہر نکل کر اس کے لبوں تک آنے کی بجائے اندر ہی اندر کہیں جذب ہوتی جا رہی تھیں یہاں تک کہ ایک موقع پر پہنچ کر سرفراز نے سوچنا شروع کیا کہ وہ غالباً فی الحقیقت اس سزا کا حقدار تھا کہ ہر ضرب اس کے بدن کو اس زہر سے جو اس کے اندر پھیل چکا تھا پاک کرتی جا رہی تھی اور ہر ضرب اس کی بے سوت و حرکت مزاحمت کے سامنے کڑی ہوتی جا رہی تھی اس سے آگے مختصر سے عرصے کے لیے ایک اور موقع آیا جب سرفراز نے محسوس کیا کہ ہر ضرب اسے واقعتاً لطف پہنچا رہی تھی پھر اچانک یہ ساری کاروائی رک گئی باہر ایک جیپ کے آ کر رکنے کی آواز آئی نواز نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور پلٹ کر آدمیوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا چار آدمیوں نے جلد جلد سرفراز کے رسے کھولے انہیں اپنی کمیزوں اور جیبوں میں ٹھونسا اور سرفراز کو اٹھا کر چار پائی پہ پھینکا پھر وہ نواز کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گئے جب سرفراز ہوش میں آیا تو اس کا دایاں ہاتھ سوجا ہوا تھا اور کلائی سے خون بہ رہا تھا اسے اندازہ ہوا کہ ضربوں کی شدت کے درمیان وہ غیر ارادی طور پہ بندھے ہوئے ہاتھ کو کھینچ کھینچ کر زور مارتا رہا تھا جس سے کھردرے رسے نے جلد کو کاٹ دیا تھا اس کی ساری پیٹھ سے اب اصل درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اس نے بائیں ہاتھ اور دانتوں کی مدد سے کھیس کے کنارے سے ایک پٹی پھاڑ کر کلائی پہ باندھی پھر وہ پیٹھ کو آرام دینے کی غرض سے چار پائی پہ الٹا ہو کر لیٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد اسے گنودگی نے آ لیا رات کا کھانا پہلے کی مانند میس سے لگ کر آیا اس کی بھوک لوٹ آئی تھی مگر اس سے کرسی پہ بیٹھا نہ جاتا تھا کھڑے کھڑے اس نے کھانا ختم کیا اور دوبارہ چار پائی پر پیٹ کے بل لیٹ گیا وہ اس بات پہ متاجر تھا کہ اس کے دل میں نہ کوئی رنج تھا نہ غصہ بلکہ ایسی کیفیت تھی کہ جیسے اسے دنیا جہان سے چھٹکارا حاصل ہو گیا ہو اس کے بعد سرفراز نے نواز کھوکر کی شکل نہ دیکھی اگلے روز صبح سویرے اسے اپنے کوارٹرز میں منتقل کر دیا گیا اس کا رینک اس کے پاس رہنے دیا گیا مگر اس کے علاوہ یونٹ کا سارا کام اس کے نمبر ٹو کو سونپ دیا گیا چند روز کے بعد سرفراز نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا وہ اپنے گھر میں بیٹھا میس کی لائبریری سے کتابیں منگوا کر پڑھتا رہتا میس میں جانے کی اسے آزادی تھی مگر وہاں پہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے اور باتیں کرنے سے کتراتے تھے سب کو علم تھا کہ کیا کاروائی ہو رہی تھی انکوائری جاری تھی جس کے بعد فیصلہ کیا جانا تھا سب کو علم تھا کہ کاروائی ہو رہی تھی انکوائری جاری تھی جس کے بعد فیصلہ کیا جانا تھا کہ اسے وائٹ قرار دے کر بحالی میں لایا جائے بلیک کر کے کورٹ مارشل منعقد کیا جائے یا گرے سمجھ کر کوئی ایڈمنسٹریشن ایکشن لیا جائے تین چار روز تک سرفراز ایسی حالت میں رہا کہ ہاتھ کا زخم دکھانے پر جی کو مائل نہ کر سکا وہی میلے سے کھیس کے کنارے سے پھاڑی ہوئی پٹی باندھ کر پھرتا رہا ہاتھ بے تدریش سوچتا چلا گیا آخر جب درد حد سے بڑھ گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے پٹی کھول کر دیکھا تو زخم کی حالت بگڑ چکی تھی انفیکشن کو روکنے کے لیے ڈاکٹر نے پینسلین کے ٹیکوں کا کورس تجویز کیا اور گلے میں سلنگ ڈال کر ہاتھ اس میں لٹکا دیا ہسپتال میں روزانہ ڈریسنگ ہوتی اور ٹیکا لگتا زخم خوش ہونے لگا تھا مگر ہاتھ کی سوجن کم نہ ہو رہی تھی اور درد میں بہت آہستہ آہستہ کمی آ رہی تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ زخم کو مکمل طور پر درست ہونے میں چند ہفتے لگیں گے اور سوجن پانی جمع ہو جانے کے سبب شاید زیادہ عرصے تک رہے مگر فکر کی بات نہیں ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا اس نے ہدایت کی کہ سلنگ میں ہاتھ کو لٹکائے رکھنا ضروری تھا جو دن گزرتے جا رہے تھے سرفراز کی بحالی یا کورٹ مارشل کے انتہائی اقدام کا امکان کم ہوتا چلا جا رہا تھا اور گرے قرار دیے جانے کی توقع بڑھتی جا رہی تھی قریب قریب تمام افسر جو سرفراز کو جانتے تھے اور دوسری رجمنٹوں کے جو اس سے واقف بھی نہ تھے اس بات پہ خوش نظر آ رہے تھے آخر ان واقعات کے چوبیس دن کے بعد سرفراز کو جی ایچ کیو سے خط موصول ہوا خط ایڈمنسٹریشن برانچ سے آرمی چیف کے ملٹری سیکٹری کی جانب سے تھا جس میں درج تھا کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی بنا پر میجر سرفراز کی خدمات کی ضرورت نہ رہی تھی چنانچہ اس کو پینشن اور دوسری سہولیات کے ساتھ فوری طور پر برخاست کیا جا رہا تھا اگلے روز سرفراز اپنا سامان باندھے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا اس نے ایک آخری نظر کمرے میں چاروں طرف دیکھا اور باہر نکل آیا جیپ اسے ریلوے اسٹیشن پہ لے جانے کے لیے کھڑی تھی ڈرائیور نے اسے سلام کیا اور کوئی بات کیے بغیر جا کر جیپ میں اپنی سیٹ سنبھال لی ایک سپاہی نے سرفراز کا سامان جیپ میں رکھا سرفراز جیپ میں سوار ہو رہا تھا کہ ایک دوسری جیپ تیزی سے آ کر رکی زمین پہ ٹائروں کی رگڑ نے سرفراز کو متوجہ کیا ایم ایس شرفی نے سر نکال کر نارا نما آواز لگائی اور اپنے مخصوص انداز میں چھلانگ لگا کر جیپ سے اتر آیا ہیلو شرفی سرفراز نے جواب دیا کئی روز کے بعد اس کے چہرے پہ مسرت کے آثار پیدا ہوئے میں نے کئی بار میس میں فون کیا تم نہیں ملے مشکل سے ایک دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں شرفی نے سرفراز کے بائیں ہاتھ سے مسافہ کیا معلوم ہوتا ہے این وقت پہ پہنچا ہوں I heard all about it I'm sorry پھر اس نے سلنگ کے اندر ڈریسنگ میں لپٹے ہوئے سرفراز کے ہاتھ کی جانب اشارہ کر کے پوچھا کیا ہوا چوٹ آ گئی تھی سرفراز نے مختصراً کہا look I heard some rumours F I T والی خبر درست تھی سرفراز نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا شرفی کے چہرے کا رنگ بدل گیا جیسے اچانک اسے ساری بات کھٹک گئی ہو اس نے دوبارہ انگلی سے سرفراز کے سوجے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے ہکلاتے ہوئے پوچھا دس دس سرفراز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا oh my God that bastard Sharfi don't get involved in this please اب گھر پہ ملاقات ہوگی look after yourself Sarfaraz نے جیپ میں سوار ہو کر ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا جیپ چل پڑی سرفراز نے چلتی جیپ سے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا شام کا وقت تھا میز کے اندر ایک کرسی پر میجر اشرف اکیلا بیٹھا تھا اس کے سامنے میز پہ لیمن اسکواش کا بھرا ہوا گلاس رکھا تھا وقتاً فوقتاً گلاس کو اٹھا کر وہ ایک چھوٹا سا گھونٹ لیتا اور اسے میز پہ رکھ دیتا بیرے اپنی کلف لگی وردیوں میں کھانے اور مشروبات کے ٹرے اٹھائے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے شرفی اپنے سامنے دیکھ رہا تھا مگر اس کی نظروں کے کنارے نواز کھوکر پر مرکوز تھے جو کاؤنٹر کے ایک اسٹول پہ بیٹھا پائن ایپل جوس کا گلاس ہاتھ میں تھامے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے افسر سے باتیں کر رہا تھا کچھ دیر پہلے وہ شرفی کے سامنے سے گزرتے ہوئے بولا hello sir how is life in Quetta اور شرفی نے خوش خلقی سے اس کا جواب دیا تھا اب یہ نواز کھوکر کا جوس کا دوسرا گلاس تھا اسی دوران میں شرفی کا ایک سابقہ جونیئر افسر جس کی دوسری یونٹ میں تبدیلی ہو چکی تھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور شرفی سے معمول کی باتیں کرنے لگا شرفی ہوں ہاں کر کے اس کے جواب دے رہا تھا کہ اچانک اس کا جسم تن گیا اور اس کے بازوؤں اور کندھوں میں باریک سی کپ کپی نما لرزش توڑ گئی جیسے تاک میں بیٹھے کسی چیتے کا شکار اس کی مار کے اندر آ گیا ہو نماز کھو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹوائلٹ کی طرف جا رہا تھا جیسے ہی وہ ٹوائلٹ میں داخل ہوا شرفی ایکسکیوز می کہہ کر اٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا ٹوائلٹ کے دروازے کو اندر سے کنڈی نہ لگتی تھی شرفی نے اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا ایک لمبے ہینڈل والا برش جو فرش صاف کرنے کے کام آتا تھا دیوار کے ساتھ کھڑا تھا شرفی نے وہ برش اٹھا کر اس کے ڈنڈے کو اندر کی جانب سے دروازے کے ہینڈل کے ساتھ یوں اٹکا دیا کہ باہر سے دروازہ آسانی سے نہ کھل سکے نواز کھو کر پتلون کے بٹن کھولنے میں مصروف تھا اس نے مڑ کر دیکھا تو شرفی اس پہ نظریں جمائے اس کی طرف بڑھتا آ رہا تھا نواز نے چونک کر ہاتھ روک لیے جب ان کے درمیان دو قدم کا فاصلہ رہ گیا تو شرفی دوڑ کر اس پہ حملہ آور ہوا شرفی اسے دھکیلتا ہوا دیوار تک لے گیا نواز کا سر اس زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا کہ اسے چکر آ گیا نواز بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر شرفی کی کلائی اس کے نرخرے پر تھی جسے وہ دبائے ہوئے تھا دوسرے ہاتھ سے شرفی اسے بار بار اپنی طرف کھینچتا پھر اپنی کلائی کے پورے زور سے اس کا سر دیوار کے ساتھ پٹکتا جا رہا تھا پیچھے سے نواز کا سر دیوار کی ساتھ چوٹ کھاتا اور آگے گردن پر دباؤ اس کی سانس بند ہوئی جا رہی تھی ایک منٹ کے اندر نواز کی آنکھیں ابل پڑی شرفی نے اسے چھوڑ دیا نواز دیوار کے ساتھ گھسٹتا ہوا وہیں پہ بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ اپنے آگے زمین پر رکھ کر سانس لینے کی کوشش کرنے لگا اسے اچھو پہ اچھو لگ رہا تھا بری طرح کھانستے کھانستے اس نے کیا کر دی شرفی تیزی سے مڑ کر چل پڑا دروازے پہ پہنچ کر وہ ایک پار پلٹا نماز کھو کر زمین پہ ہاتھ رکھے جھکا ہوا سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا اس کی بے سمجھ آنکھوں سے آنسو روا تھے دروازے پر شرفی غصے سے لرستی ہوئی انگلی ہوا میں اٹھا کر بولا I will get you you bloody catamite Nawaz Khokhar کا پیشاب اس کی پتلون کے اندر سے رس رس کر فرش پہ گر رہا تھا شرفی دروازے سے اٹکا برش ایک طرف پھینک کر باہر نکل گیا میس کے اندر سے گزر کر وہ باہر برآمدے میں جا کھڑا ہوا اس کے بدن میں ابھی تک ہلکی ہلکی کپ کپی جاری تھی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ دیے دور اندھیرے میں دیکھتے ہوئے اس کی نظر دھندلا گئی گڈ بائے ایس اس نے اپنے دل میں کہا اینڈ گڈ لک کچھ دیر کے بعد جب اس کا بدن ٹھہرا تو وہ میس میں پلٹ آیا اور بیرے کو کھانے کا آرڈر دے کر کرسی پہ جا بیٹھا